سن لو بے شک اللہ ہی کے ملک ہیں جتنی اس مانوہے میں ہیں اور جتنی زمیوہے میں اور کاہے کہ پیچھے جا رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں وہ تو پیچھے ناؤ جاتے مگر گمان کے اور وہ تو ناؤ مگر اٹکلیں دوڑاتے